جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچے گا اسی صورت کی آیت اڑتالیس کی تفسیر سماعت کیجیے آیت کے تکرار سے مقصود بنی اسرائیل کو اللہ کے انعامات یاد دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دلانی ہے کہ وہ محض حسد کی بنیاد پر ان کا انکار نہ کریں اور تورات میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انہیں نہ چھپائیں اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈریں